جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری شفاعت میری امت کے کبیرہ گناہ والوں کے لیے ہوگی محمد بن علی الباکر کہتے ہیں مجھ سے جابر رضی اللہ عنہ نے کہا محمد جو اہل قبائر میں سے نہ ہوں گے انہیں شفاعت سے کیا تعلق جامع ترمزی حدیث نمبر دو ہزار چار سو چھتیس یہ حدیث صحیح ہے